اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا محل سامین الكرام مسلسل کئی جماعت سے آپ سن رہے ہیں سربر قونین آمائے عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی اور بے حیائی کے گانے بجانے سے اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بے پناہ سخت نفرت ہے اور آپ نے سب ترین مریضیں بیان فرمائی جو اس کو استعمال کرتا ہے اور جو اس کے قریب جاتا ہے اللہ کہ آپ نے فرمایا بے حیائی کے گانے بجانے والے اور اس موسیقی کے استعمال کرنے والوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا اور تین مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا فلا فلا فلا فلا تلا فلا فلا تلا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا قبول نہیں کرتا قبول نہیں کرتا اور جب نماز قبول نہیں تو نماز کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو انوار و برکات ہیں وہ تمام چیزوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اور سب ترین وہی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پھن کر ڈالے گا جہنم کی آگ میں تباہ کر اور آپ نے اپنی نبوت کا مقصد ارشاد فرمایا میری نبوت کے اہم ترین مقاصد میں سے یہ اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے جہاں شرک ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور کفر ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں ایسے ہی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے موسیقی کے آلات اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں دنیا سے میں ختم کروں آخر کیا ہے یہ چیز کیوں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور کیوں اللہ کے حبیب پاک عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سخت نفرت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے ساتھ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں وہ اونٹ تھے اونٹوں کے پیروں میں یا گلوں کے اندر گھنگرو باندھ ہوئے تھے اعمال کا جو مکلف ہے وہ انسان ہے نماز کا حکم اون کو نہیں دیا گیا روزے کا حکم گھوڑوں کو بچوں کو نہیں دیا گیا دنیا میں عبادات کے مکلف جو قومے ہیں وہ جن اور انسان ہیں وہاں الگ الجن و جم کا دیا لیکن اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان اونٹوں کے پیروں سے اور گلوں میں جو گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور بجنے والی چیز ہے آپ ان کو نکالو پھر آگے کی بات ہوگی اونٹ کے گلے میں جانور کے پیر میں بدے ہوئے گھنگرو کو آقا نے برداشت نہیں کیا اور آپ نے بتایا کہ جہاں بجنے والی چیز ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں گے وہاں شیطان کا بسیرا اور شیطان کا اڈا ہوتا ہے ہماری مما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دولت پر ایک بچی آئی جیسے جانور عبادتوں کے مکلف نہیں ہے ایسے ہی نابالغ عبادت کے مکلف نہیں ہے یعنی لڑکی لڑکا اگر بالغ نہیں ہوئے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے انتقال ہو گیا تو انہیں نماز کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی اس لیے شہری شرعی نام جو شروع ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں روزہ انہوں نے نہیں رکھا پوچھ نہیں ہوگی اگر ان کا انتقال ہو جائے ماں باپ تربیت کے لیے نماز پڑھاتے ہوں ماں باپ تربیت کے لیے روزہ رکھواتے ہوں اور بات ہے لیکن فرض جو ہوتی ہے عبادت وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اپنے دولت کرے میں اپنے کمرے میں داخل ہونے سے روکا پڑوایا میرے پاک آبائی تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اس لیے اس بچی کو یا تو اس کے بجنے والے گھنگرو کو نکالو یا نہیں تو اس بچی کو اس کپڑے میں آنے نہیں دو اگر یہ بچی آنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ جو بجنے والا گھبرو ہے اس کو تمہیں نکالنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ کیوں اتنی سخت میز ہے اتنی سخت اور آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے آپ غور کریں کہ کہاں اونٹ کے پیر میں گھبرو اور کہاں بچی کے پیر کے اندر وہ کاغذ کہ جس کے اندر کی آواز آ رہی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اس کو روک رکھا ہے اور کہاں آقا نے کروایا گانے بجانے والے اور سننے سنانے والوں کے بارے میں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہ فرمایا دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور جنت کافر اور کافر کے لیے جنت ہے آخر کی دنیا کا آخرت کی جنت سے کوئی موازنہ نہیں ہے اللہ کی جنت اور ہے یہ دنیا جہاں حضرت اعظم علیہ السلام و سلام کو جنت میں منع کیا گیا تھا کہ آپ اس پھل کا درخت آپ اس درخت کا پھل نہ کھائیں ضرورت ہوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہوئی بیت الخلا جانے کی ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو ایسی جگہ ہے یہاں پیشاب نہیں کر سکتے یہاں है کے مقابلے میں جنت کو بنایا اور اس نمرود نے خدا کو قتل کرنے کے لیے آپ کام کے اندر تیر گئے کی عمارتیں تو دل میں خیال آتا ہے کتنے سکون کی زندگی گزارتے ہوں گے گائے ہے دودھ کو سہ لیا نا رہی ہے انڈا مل گیا Gracias. مجسمے پر نفرت پر نو مرتبہ اللہ نے غم کی بارش برسائی ایک برسات جو برسائی وہ خوشی کی برسائی اب اللہ نے انسان کی مٹی کے اندر نفرت پر نو مرتبہ غم کی بارش کو برسا دیا اور ایک خوشی کی برسات کو برسایا تو واشنگٹن کی عمارتیں نیو یارک کی بلڈنگیں سانس پیئر انجینئر بڑی کمائی والے بڑی کمائی والے چھوٹی کمائی والوں پر حسرت کرتے ہیں چھوٹی کمائی والے بڑی کمائی والوں پر حسرت کرتے ہیں تاجر نوکری ملازموں پر حسرت کرتا ہے یار کرو نہ کرو ماہانہ تمہاری تنخواہ فکس ہے اور اتنا روپیہ تو آ ہی جاتا ہے اور ملازم کہتا ہے ارے یار تم ذرا محنت کرو تو دس ہزار سے دس لاکھ تک بھی کما سکو اور تمہارے اختیار میں ہے یہ کیا فقیرانہ فقیر کے کوٹے کی طرح اتنی ہی رقم آتی ہے دنیا میں کوئی خوشی خوشی خوشی میں نہیں ہے اس لیے کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے پر نمبر پر نو مرتبہ کی بارش ہو کر دیا ہے تو یہ دنیا یہاں آرام ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے مومن کا آرام اس وقت ہے کہ جب وہ خبر کے اندر تین سوالوں کا جواب دے دے اور سب سے کائنات اس خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو بول دے مومن کی راحت اس وقت ہے جب اس کا نام ہے امان سیدھے ہاتھ کے اندر دے دیا جائے مومن کا کمال اس وقت ہے راحت اس وقت ہے اور اس کی جیت اور خوشی اس وقت ہے جب کوئی چراغ پر اس کے قدر نہ کر رہا ہے مومن کی راہ اور مومن کی جنت کچھ وقت ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور انہیں فصل کا جام پی لے مومن کی راہ اس وقت ہے اور مومن کا سکون اس وقت ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہماری شفاعت کا پروانہ مل جائے دارے کو یقین یہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہیں سیکٹر کی طرف لے جانے والی یہ لوگ سات بجا کے مقابلے نہیں پا ان شام کافرس ابھی حال کے اندر امریکہ کے اندر منتو سے رائے میں آواز نکل رہی ہے اور اس کے بارے میں ایک ریسرچ اور ایک تحقیقات کی کبھی گئی کہ بہت ساری انسان ہے کلام پاک اور اللہ نے کلام پاک میں کرنایا ہم بھی اللہ نے دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں جتنی چیزیں پیدا کی ایک تبدر کو پیدا کیا ایک سب کو پیدا کیا ایک ستارے کو پیدا کیا ایک ستے کو پیدا کیا رب کائنات کے کلام نے چودہ کو بیان کرتا ہے پنا پیلا سب کا ہو نہ ہو تم نے کہا آواز تو آتی ہے لیکن آواز سمجھ نہیں آتی تم قیامت تک سمجھو گے نہیں اس لیے کہ میرا رب کا قرآن کہتا ہے پناہ پیلا سب کا ہو نہ کرتی آؤ اور بیان تو کریں گے تم سمجھ نہیں پاؤ گے फतवा सुना दो खुशखबरी सुना दो رب کائنات کے دربار میں نہ قابل قبول ہے تو اللہ کے حبیب کہیں گے آج تم آئے اور شباب کی بھی مانگنے کے لیے اور کوتر کا پانی مانگنے کے لیے اور تم دنیا میں یہوں اور نسارا کے طور طریقوں پر چلا کرتے تھے میں نے کہا تھا کہ حدیث پاک میں اللہ کے حدیث سے جو کروایا اور دنیا سجن للمومن دنیا مومن کے لیے طے کھانا ہے وہ جنت للکافر اور کافر کے لیے جنت ہے آپ کسی کے محل میں رہتے ہوں شہر میں رہتے ہو شہر کے کنارے رہتے ہو شہر کے درمیانی حصے میں قیمتی اپارٹمنٹ میں یا کمزور مکانات میں قریب میں اگر کوئی پارک ہے اور کسی وجہ سے بدقسمتی سے صبح میں تم جب جاؤ تو پارک میں جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کی تعداد واکنگ کرنے والوں کی زیادہ ہوتی ہے یا غیر مسلموں کی کرن پارک میں لال باغ میں چھوٹے چھوٹے جو پارک ہوتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں آخر کیا مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے واقعی کی کیا مسلمانوں کو چہل قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وجہ کیا ہے میرے حکیل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نے چوت کا دودھ پانی کا پانی کر دیا میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کے پاس کا وقت شراب تک کا جنت کا موسم ہوتا ہے اور حدیث کہتی ہے ہر دنیا مومن کے لیے خیر ہے اور جنت انلی کافر کافر کو قبر میں راحت نہیں کافر کو جنت ملنے والی نہیں تو رب نے کہا کہ جنت تو نہیں ملے گی کیونکہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے تو دنیا میں جو جنت کا موسم ملتا ہے کے بعد چہل کر کر چما اور جانوروں کی طرح دوڑ کر اس کی لذت کو تم حاصل کر لو حقیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک روایت آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے لیکن مسلمان کے سماج سوسائٹی اور معاشرے کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے حقیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت کی گئی تو اسے ہوش آ گیا ایسے ہیں کہ ان کو اگر کہا جائے تو انہیں اپنے مت کا احساس ہی نہیں ہوگا بھائی خبر ہے ایک تو بس اور سوچو سونے والے کو جگاؤ کے لیے نہیں گیا اللہ کرے دعا کرو اللہ تعالیٰ اسلام کے کیا ہمارے اندر پیدا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہدایت دی اور صحابہ کلام جو ہدایت پر عمل کیے اگر وہ عمل ہم کرنے لگے تو انشاءاللہ یہ جو دوا داروں کا پیسہ ہے بچ جائے گا اور نیت یہ کرو کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہمارے کے لیے ہم امداد کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اس لیے ہمارے قریب نہیں کرتی اللہ کرے یہ عمل ہماری زندگیوں میں آ جائے میں نے کہا سونے والے کو سونے کا علم نہیں ہوتا کھانے والے کو کھانے کا علم نہیں ہوتا بیوی کی غلامی کرنے والے کو بیوی کی غلامی کا علم نہیں ہوتا کھانے کے بارے میں آدمی اپنے پیمانے سے تو آدمی دیکھے خدا آدمی کتنا کھاتا ہے خدا آدمی کتنا کھاتا ہے وہ حساب سے وہ کیلکولیشن کرے کہ میرا کھانا زیادہ ہے یا کم ہے اور اس حساب سے اپنے بیٹے کے تین حصے کرے ایک ہوا کے لیے اور ایک پانی کے لیے آپ بتائیں شہر میں ہوا بھری جاتی ہے اور پیٹرول کے ٹینک میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے اور ڈیزل کے ٹینک میں ڈیزل ڈالا جاتا ہے اور انجین کے اندر آئل بھرا کے بجائے آئل بھر دیا اور انجن میں آئل ڈالنے کے بجائے ڈیزل ڈال دیا اور ٹینک کے اندر پیٹرول ڈالنے کے بجائے آپ نے ہوا کو ڈال دیا گاڑی ایک قدم آگے نہیں بڑھے گی میرے کے تین حصے ہیں ہوا پانی اور یہ تینوں اپنا اپنا کام کریں گے اگر آپ نے گوبر کھا لیا تو اب یہ کھانا ہوا کی جگہ لے لے گا اور لے لیا پانی کی جگہ لے لے گا آپ ریگولر کے اندر پانی کے بجائے پیٹرول ڈالیں اور اس کے اندر ہوا بنے گاڑی نہیں چل سکتی ہوا کے مقام پر ہوا رکھنا پڑے گا آئل کی جگہ پڑے گا پیٹرول کی جگہ میں پیٹرول ڈالنا پڑے گا میزے میں تین حصے پانی کی جگہ پانی ہوا کی جگہ ہوا اور ادا کی جگہ ادا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے حکیموں سے بیٹھ کر یہ حقیقتی نسخہ ہمیں دیا ہے تو حقیق نے کہا اندر تبدیل کروں گا کہ لوگوں اپنے پیٹ کے تین حصے میلے کے تین حصے بناؤ اگر ہم اس سے آپ کریں گے تو یہ بیماریوں کا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بیماریاں قریب نہیں پڑیں گی لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے امام احمد ابن حمل حمبل رحمت اللہ کرے طرح امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے امام شاہ کی رحمت اللہ علیہ گے آپ اور میزبان کا ہوتا ہے جو مہمان نوازی کرے دسترخوان بچھایا گیا تو کیا دیکھا امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بچی نوازی تھی انہوں نے دسترخوان بچھایا کیا دیکھا امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ ایک منہ کے شہری کی طرح یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور ڈنڈے تک انہوں نے کھا لیا کہتی ہیں امام شافر اللہ علیہ کے کہ وہ جا کر انہوں نے امام شافی اللہ علیہ سے شکایت کی حضرت ہم کو کہہ رہے تھے بڑا اللہ والا ہے آپ کا شاگرد اور آپ کا مریض اور بہت مستقی بڑے ساتھ جانوروں کی طرح کھا رہا تھا اور نلڈے تک اس نے بھر لیا بات مرتبہ ایسا کرنا پڑتا ہے ضرورت ہے امام احمد ابن احمد اللہ علیہ چار اماموں میں سے امام ہیں تو کیا یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوگی کہ میدے کے تین حصے کرنے چاہیے اور ایک تہائی انسان کو کھانا چاہیے امام احمد ابن احمد نے کیوں گھنٹے تک کھایا وہ کون سے کھانے ہیں کہ جنہیں پانی اور ہوا کی جگہ رکھا جا سکتا ہے اور پھر وہ سکی کی لانت کیا ہے ان تفصیلات کے بعد ان شاء اللہ کی جمع حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ موسیقی کی لانت سے ہماری حفاظت پڑوائے ہمارے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے سے متعلق جو ہمارے ہمیں ہدایت ہے ہمیں اس ہدایت پر عمل کرنے کی توقع پر مارے عامر بارش الحمد للہ ہے